لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مغل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم فبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سر پر ٹوپی نہیں ہے they must cover their head اپنے سر کو وہ ڈھک لیں اور ادب کے ساتھ اور کے ساتھ یہاں پر بیٹھے اگر ٹوپی نہیں ہے تو رومال سے بھی سر کو ڈھکا جا سکتا ہے محمد دوائها ونور وآله وصحبه وبارك وسلم آپ نے ابھی سیدنا سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا انگلش میں انٹروڈکشن سنا اور مجھے یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی ہے اور بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اس دور دراز ملک میں ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے لوگ جنہوں نے بریلی نہیں دیکھی بریلی والوں کو نہیں دیکھا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عادل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا زمانہ اور ان کا ٹائم انہوں نے نہیں پایا لیکن ان کے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت موجے مار رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں اپنے دین کا سمبل اور دین دین کی کی آئیڈینٹی اور پہچان بنایا اسی لیے اہل سنت والجماعت جو اس دنیا کے پردے پر اوریجنل مسلم ہیں اور صحیح مسلمان ہیں سچے مسلمان ہیں ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی محبت رکھی ہے تو ان کی محبت اہل سنت کی پہچان ہے اور ان کا نام اہل سنت والجماعت کے مسلک کی پہچان ہے اور یہی نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ان کے شہر سے اہل سنت والجماعت کی پہچان ہوتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ مدینے جاتے ہو مکے جاتے ہو عرب کا رہنے والا آدمی وہاں پر یا رسول اللہ کہتا ہے تو آپ اس کو کیا کہہ کر کے بلاتے ہو عرب کا رہنے والا ہے اس نے کبھی بریلی نہیں دیکھی بریلی کا نام نہیں سنا لیکن ساؤتھ افریقن انڈین ہو یا انڈیا کے رہنے والے ہوں ہوں یا پاکستان کے کے رہنے والے وہ لوگ جو ہے اس کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں بولو بھائی بریلوی کہہ کر کے بلایا جاتا ہے اس کو معلوم یہ ہوا کہ بریلی جو ہے یہ سنی کا دوسرا نام ہے بریلی اور بریلی جو ہے یہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کی جو ہے ایک آئیڈینٹی ہے اور ان کی پہچان ہے اور ایک سمبل ہے میں کچھ زیادہ نہیں کہہ کر کے آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر زمانے میں یہ عادت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے کچھ اپنے فیوریٹ کچھ اپنے سینٹ اور پیپلز کو اللہ تبارک و تعالی نے سلیکٹ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کی پہچان جو ہے اور اپنے دین کی آئیڈینٹی کی انہیں لوگوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہے سورہ فاتحہ کی میں نے چند آیتیں پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہم کو حکم ہوا کہ ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا اور اس میں یہ ہے کہ المستقیم اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ چلا lead the right path which is proceeding to اللہ which is proceeding to the heaven which is proceeding to holy prophet محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم what is that right, right path proceeding to Allah now you can realize immediately Allah tabarak wa ta'ala is stating as an explanatory statement to the right path have been favored by you. Not the way of people, of those people, your calamity and your anger occurred on them. and not the way of people who gone astray. astray. ان کے راستے پر ہم کو مت چلا ان کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا اور ان کے راستے پر ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کے راستے پر ہم کو مت چلا جو گمراہ ہو گئے معلوم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کو جو ہے لائٹ کیا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائٹ بات پر رکھا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دکھا دیا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ سچے دین پر ہیں اور اوریجنل اسلام پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں جو ہیں وہ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہے معلوم یہ ہوا کہ سیدھے راستے میں جو ہے سیدھا راستہ جو ہے وہ ایک ہے اور وہ کون سا راستہ ہے وہ اہل سنت کا راستہ ہے میں نہیں کہتا ہوں یہ قرآن کہتا ہے اللہ کی اطاعت کریں اور اس رسول کی اطاعت کریں تو وہ کن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان فرمایا یعنی نبیوں کے ساتھ میں ہیں صدیقین کے ساتھ میں ہیں شہیدوں کے ساتھ میں ہیں صالحین کے ساتھ میں ہیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ میں ہیں اور کیا بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں سے ہم کو سنیت کی اور اہل سنت کی ڈیفینیشن جو ہے ہم کو عطا فرما دی میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آج جو ہے روس کے ساتھ ساتھ کون ہے اولیا کے ساتھ کون ہے شہیدوں کے ساتھ میں کون ہے صدیقین کے ساتھ میں کون ہے کا سنت پر جمانا پاکستان سے آئے ایران سیاہ سے آئے کہیں سے بھی آئے اور انہوں نے جو اگر آپ کے سامنے یہ کہا کہ میاں یہ سب صحیح ہیں اور کوئی جو ہے غلط نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ قرآن کا جو ہے قرآن کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اسٹیٹمنٹ آف قرآن چینجز قرآن کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے قرآن بتا رہا ہے جب کچھ لوگ جو ہے ہدایت پر ہیں اور کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو ہدایت پر کون ہے ہم اہل سنت پر جماعت ہے سنیوں کے علاوہ جو کوئی ہدایت پر نہیں ہے وہابی ہدایت پر نہیں ہے راستی ہدایت پر نہیں ہے تبلیغی ہدایت پر نہیں ہے قادیانی ہدایت پر نہیں ہے اور جو کہتا ہے کہ یہ سب ایک ہے وہ سب سے بڑا بکڑا اللہ صلی سیدنا و مولانا محمد حافظ الابدان و بالقلوب دوایا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر مفتی اکبر ہزاروی صاحب جیسے کچھ عقیدہ لوگ ہیں کہ جب یہاں پر جو ہے کوئی منہاج القرآن والا جو ہے فیبریکیٹڈ منہاج القرآن والا آیا تھا تو انہوں نے جو ہے اپنا کلیریفیکیشن اور اپنا جو ہے بالکل وضاحتی بیان دیا کہ I am not with him I never follow him اور آئی سے تو یہ جو ہے میرا آپ کو جو ہے یہی آپ کو میری جو ہے یہی ہے یہی میری ایڈوائز ہے اور یہی میری نصیحت ہے کہ مسلک اہل سنت پر جماعت پر آپ لوگ قائم رہیں جو قرآن کا راستہ ہے جو اوریجنل میرا جو قرآن ہے اور جو فاتحہ والوں کا راستہ ہے الحمدللہ فاتحہ والے ہم ہیں اور جو فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ فاتحہ والے نہیں ہیں نہ نماز والے ہیں نہ قرآن والے ہیں نہ وہ فاتحہ والے ہیں نہ وہ کلمہ والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہمارا ہے قرآن ہمارا ہے نماز ہماری کی تبلیغ ہوتی رہے اور یہاں سے جو ہے تمجید ایمان یہاں کے انفراسٹرکچر میں یہاں کے نصاب میں جو ہے وہ داخل ہونا چاہیے اور تمجید ایمان جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ انگریزی میں جو ہے ٹرانسلیٹڈ ہو چکی ہے ٹرانسلیٹریشن اس کا ہو چکا ہے تو تنقید ایمان اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور مولانا سردار احمد صاحب محدث پاکستان اور جو علماء ہے سنت والجماعت ہیں ان کی کتابیں جو ہیں اور ان کی زبان ہے حیات اور ان کا انٹروڈکشن جو ہے جس مدرسے سے ہوتا رہے وہ آخر الحمد للہ رب العالمین